حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلوں کے طریقے کی پوری طرح پیروی کرو جیسے باہ باہ کے برابر ہاتھ ہاتھ کے برابر اور بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کسی سانڈے کے بل میں ہوں گے تو تم بھی ضرور اس میں خوش ہو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کریں گے آپ نے فرمایا اور کن کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چورانوے